ذرا ایس سی ایس سی کے اسٹوڈنٹس کتنے ہیں تھوڑا ہاتھ تو اٹھاؤ بیٹا ایس سی ایس سی والے ٹینتھ ٹینتھ تک اور نائنتھ ایٹ کے ہے بچے تو ٹیڑھے ٹیڑھے کہیں کو اٹھا رہے سیدھے اٹھاؤ نا اچھی بات ہے یہ انٹر کے اسٹوڈینٹس کتنے ہیں اب باقی جتنے وہ سب ڈگری کے سمجھ لیتے کیا سمجھوں میں سمجھا رہے بابا تمہاری تعلیم بازو ہو رہی بولے تو یہاں ہی بچوں کے کپڑے بڑوں کو پہنا دیے تو آتے کیا یہاں بچکانی جوڑے سلار کے لاروں اتنے کچھ نہیں ہے ٹوپی بھی نہیں آتی چھوٹے بچے کی ٹوپی بابا کی ٹوپی بھی نہیں آتی بچہ الگ رہتا ٹوپی پہن لے رہے ذرا کوئی تو بھی کالج کے نہیں ہے تو جاؤ نا ادھر وہاں پہ تمہارا کالج الگ ہے ادھر ہمارے کو چھوڑ دو ذرا ہم لوگ آج کرکٹ کھیل لیتے آپ تو تو بھی رہا الگ بات ہے لوہا ہے چکتا بھی نہیں ذرا سیل فون ہے سب ذرا اپنے اپنے بند تو کر لو بیٹا اپن نیک گمان کرنا بند کرے جب بھی میوزک آتی اپن کس سے بھی غلط گمان کرنا ہی نہیں کہ ابھی کے دے اندر رکھنا ہو کیا چیز ہو کیا کرتا سن کے کیا کرتا سمجھ رہے بھائی سننے کا سمجھنے کا ہے یہاں ایک لگا ہے کھلونا جو ٹہنی ہری اور نرم رہتی ہے جدھر چاہے ادھر موڑ لے سکتے سخت ہو گئی اب موڑے تو رہتی ٹوٹ جاتی ہے اس واسطے تم لوگوں کو ابھی ہرے بھرے دکھ رہے موڑیں گے بول کے یہاں لائے ٹوٹنے کے پورے ادھر تم لوگ پھر بیکار کام کرے تو مشکل ہے اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا تین طبقوں پر با ایک وقت محنت شروع کی بچوں پر عورتوں پر اور مردوں پر تو پوری امت میں دین زندہ ہو گیا عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوتی ہے عام طور پر ابھی بعض ملکوں میں آپ جاؤ گے تو ون ایچ ٹو سکس ہے تھائی لینڈ کے اندر ون ایچ ٹو سکس ایک مرد بچہ پیدا ہوا چھ بچیاں پیدا ہوتی ہر جیسے مشکل ہی مشکل ہے اور بچوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے کوئی موٹا فلسفہ تو نہیں ہے سمجھ میں آنے کی بات اگر صرف مردوں پر محنت ہوئی اور یہ دو طبقوں کو چھوڑ دیا گیا تو آدھے سے زیادہ امت پر کام کچھ ہوتا ہی کیوں صحیح ہے کہ غلط اس لیے یہ ہر اجتماع میں فکر کی جاتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں پڑھے لکھے ہیں بچے ہیں یہ باطل کے نشانے پر ہیں پوری دنیا کا باطل امت کے نوجوانوں کو نشانہ بنا کے کھڑا ہوا بہت سے ہاتھ سے نکل رہے ہیں اور بہت سے دین بیزار ہو گئے اگر ان سے دین کی بات کرو تو وہ دین پر ہی اشکال کریں گے وجہ یہ کہ دین پر چلتے دین سے بیزار ہو گئے اس لیے اس وقت پورے عالم میں طلبہ و نوجوانوں پر بھی امت کی خواتین میں بھی اور امت کے مردوں میں بھی محنت ہو رہی ہے حضور کی دعوت پر مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے عورتوں میں حضرت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امت کی ماں آئی اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آٹھ نو سال کے بچے آنکھوں میں بھی میل اور درد آ کے تھا جب ایمان نہ رہے چھوٹا سا بچہ تھا حضور کی کفالت میں تھا اللہ کے نبی نے پالا پوسا بڑا کیا حضرت علی کو ہر گھر کے اندر بچے بھی ہیں ہر گھر کے اندر عورتیں بھی ہیں ہر گھر کے اندر مرد بھی ہیں اس لیے دعوت کا یہ مبارک کام اگر ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیں تو بہت آسان ہے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے بہت آسان بہت آسان بہت آسان کام ہے ادھر دیکھو بیٹا ادھر کیا ہے ادھر کوئی چار پاؤں کا آدمی آ رہا ہے چھ آنکھوں بارہ ہاتھ والا آ رہا کیا ہے ادھر کہیں کو دیکھ رہے آپ ادھر دیکھو بھائی وہ رسی کا جھولا کون کھیل رہے وہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں دیکھو سر کیا گھر میں جھولا ڈالنے کو لے جاتے کیا کرتے وہ رسی آگے ہٹو دیکھو اور سو پریشان کر رہے یہاں سے وہاں ڈنڈور لڑائی جیسا کھیلتے بیٹھے ہو ہم سب کھیلا کھیل کے یہاں آیا وہ کچھ زیادہ مصیبت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بہت آسانی کے ساتھ ہم اپنے رخ کو غیر اللہ سے ہٹا کر اللہ کی طرف پھیر سکتے ہیں خالی ٹرن ہو جانا ہے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں جو جہاں ہے وہاں سے ٹرن ہو سکتا ہے ایک بات نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جماعت میں لگ گئے تو یہ ہنسی خوشی یہ تفریح باقی نہیں رہے گی حالانکہ یہاں جو ہنسی خوشی ہے وہ حقیقی ہے اور گناہوں کے ساتھ جو ہنسی خوشی ہے وہ تو عارضی اور ٹیمپروری ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر رونا پڑتا آج پیسے چرا کے اگر کوئی نوجوان ہنسی خوشی میں رہا تو تھوڑی دیر کے بعد باقی رہتی ہسی خوشی یہاں کی ہنسی خوشی اور یہاں جتنی تفریح ہے نا اتنی کہیں بھی نہیں ہے ہماری پیدل جماعت حیدرآباد سے بمبئی چل رہی تھی پورا حیدرآباد سے نکلے پیدل تو بمبئی تو پونا اور بمبئی کے درمیان میں ایسے قدرتی مناظر ہیں کہ اگر چاہے بھی تو کوئی دیکھ نہیں سکتے تھے کھنالا گھاٹ رونا والا جہاں سے ہم پیدل گزر رہے تھے ایسی ایسی خوبصورت مناظر کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا بعض ملکوں کے اندر ایسے خوبصورت آبشار کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے دعوت کی محنت میں اللہ پاک نے سب کچھ چھپا رکھا ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اس لیے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ بچے کیوں اٹھ رہے بیٹا ارے بابا کیوں جا رہے ان کو پوچھنا نا جانے والوں کو اٹھ کے آپ کے جیب میں اگر کوئی پاکٹ مار ہاتھ ڈال کے پاکٹ نکال لیا تو ایسی دیکھتے رہتے ہاں لے جا بھائی لے جا ارے شیطان پاکٹ مار رہا آپ کے بازو سے ہو سکتا تھا وہی جماعت میں جانے والا ہو دیکھ کے انجان کئی کو ہو جا رہے ذرا پیر پکڑ لیے بھائی بیٹھ جاؤ بولے تو بیٹھ جاتے ابھی کچھ لوگ فون نہیں بند کرے فون آ رہے تو فون لے کے اٹھ کے جا رہے ہیں سمجھو بات کو یہ فون دشمنوں کا آلہ ہے ہم اللہ سے جوڑ بٹھانے کے لیے بیٹھے ہیں اور دشمن اللہ سے توڑ بٹھانے کے لیے یہ آلہ دیا ہمارے فون پر کسی کے اللہ میاں کا فون آتا کیا کس کا آتا بعض دفعہ تو بیکار فون ہیں یہاں سے اٹھ کے چلے جاتا آنے کا نہ جانے کا اس لیے اپنے اپنے سیل فون بند کرو یہ اصل میں سیل فون نہیں ہے یہ تو H E double L phone ہے ہیل معلوم ہے کس کو بولتے ہیں جہنم وہاں لے جانے کا فون نہیں ہے کوئی بچے ایک دو سمجھدار وہاں کھڑے رہے جو بڑے یہاں آ کر بیٹھ رہے ہیں ان کو سمجھائیں منت سماجت کریں دیکھو ابھی تک دس لوگ آگے بڑھے اب ان کو چھٹیوں میں جماعت میں جاتے کیا بولے تو ان کی تو چھٹی کر ہی دیے سو اللہ نے یہاں آ کے بیٹھ جا رہے بند کر لیا بھائی سیل فون سب اللہ آپ کو جزائے خیر دے سنو غور سے سنو دیکھو دنیا میں کتنا ہی آپ آگے بڑھ جاؤ میڈیسن اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری میں آپ اتنا آگے بڑھے اتنا آگے بڑھے کہ آکسفورڈ کی بھی ڈگری ہو گئی اور ہارڈ روڈ کی بھی ڈگری ہو گئی دو مشہور یونیورسٹیاں ہیں ہارڈ روڈ امریکہ میں ہے آکسفورڈ لندن میں ہے لیکن جہاں جا کے رکو گے آپ سے آگے کوئی یہودی یا نہیں کھڑا رہے گا کیوں رہے گا کہ نہیں رہے گا آپ انجینئرنگ میں آگے بڑھو پڑھو پڑھو پڑھو جہاں جا کے رکے تو آپ کے آگے کوئی نہ کوئی یہودی انجینئر کھڑا رہے گا آری بات سمجھ میں اس کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو اگر آپ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات آپ کی شریعت اور سنت میں آگے بڑھے تو جہاں تک آپ آگے بڑھو گے زمانہ آپ کے پیچھے ہوگا اور آپ سب کے آگے ہوں گے اب کوئی یہودی رسرا نہیں آئے گا راستے میں جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام تو ساری دنیا اس کی غلامی میں آ جائے گی کوئی آگے نہیں نکل سکتا ہم اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بنائے تو ساری ساری دنیا کا امام اللہ اس کو بنا دیں گے روکو یہ یہ بڑے بڑے بچوں کو روکو نا یار یہ بچے والے ہو گئے مگر پھر اپنے کو بچے سمجھ کے آتے جا رہے ہو ذرا سمجھاؤ نا بھائی یہ لوگوں کو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہے یہاں پہ کنر گارڈن بولتے نا کے جی سے بھی پہلے رہتا اپر کے جی لوور کے جی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ یہ پی ایچ ڈی والے کئی سن ایک بچے کو بولے پی ایچ ڈی کا لانگ فارم کیا ہے تو دوست کو بولا پگلا ہولا دیوانہ پی ایچ ڈی آ جا رہے پورے سمجھائے تو سمجھتے ایک نوجوانوں کی ٹیم ایک دریا پر تفریح کرنے کے لیے گئی جوانی میں امنگیں آرزویں یہ جوش پر ادھر دریا کی موجیں جوش پر لہریں جوش پر یہ بڑے بڑے کالجوں میں پڑھنے والے بچے وہاں ایک ملاح کو دیکھا جو کشتی میں بٹھا کر لوگوں کو بھی کراتا تھا انہوں نے جا کے پوچھا کہ چچا جان دریا کی سیر کراؤ گے اس نے کہا کہ بابا پیٹ بھرنے کے لیے یہ آتے ہیں سیر کرا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں پیسے لیتے ہیں تو یہ چار پانچ بیٹھ گئے وہ چپو مار کر کشتی کو دریا میں لے کر جا رہا تھا تو ہمیشہ ایک بری عادت جو ہوتی وہ دوسروں کو کیسا بنانا مذاق کیسا اڑانا اسٹوڈینٹس کے اندر جو سب سے بری عادت کہ دوسروں کا مذاق کیسا اڑانا اب بیٹھے بیٹھے سوچی کہ چچا کا مذاق اڑاؤ وہ بیچارہ چپو مار رہا کشتی آگے بڑھ رہی ہے پانی میں ایک پوچھا ارے چیچا فزکس پڑھے کیا تم وہ دیہات میں پیدا ہوا دیہات میں بڑا ہوا میں نے بولا کیا کیا کیا نہیں وہی فزکس پڑھے کیا نہیں معلوم بیٹا میرے کو فزکس کیا ہے میں تو بچپن سے دریا پہ آرتا ہوں چپو مارتا ہوں پیٹ بھرتا ہوں تو دوسرا بولا اچھا اچھا اچھا اچھا فزکس نہیں پڑھے تو کیمسٹری تو ضرور پڑھے ہوں گے بھائی ارے بڑھیا بولے کیا بول رہے تم لوگ کیک پیسٹری بولے تو سنا تھا میں کھاتے تھا ہم شہر سے لا کے مگر یہ کیمسٹری کیسا کھاتے تم لوگ تیسرا بولا اچھا کیمسٹری بھی نہیں پڑھے تو آپ تو میتھمیٹکس تو جانتے گے بولے اتنے بڑے ہو گئے تو پورا حساب کتاب تو کرے گے انہوں نے بولا نہیں بھائی چوتھا بولا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا فیزکس نہیں معلوم کیمسٹری نہیں معلوم اور میتھمیٹکس نہیں معلوم تو ہسٹری تو معلوم ہونا چاہیے تم اتنے بڈھے ہیں ہسٹری تو ہونا ہی چاہیے بولا بیٹا ہسٹری کی چڑیا کا نام ہے وہ بھی نہیں جانتے بیٹھے بیٹھے کیوں کیوں تھے تھے جا جا رہے رہے بول کے جاؤ نا یہاں یہاں کئی کو کیوں ذرا بولو نا یار کہاں جا رہے سہارت کو جا رہے اگر تم بس میں بیٹھے ہوئے ہے اور ستر کلو میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بس جاری اور تہارت آئی تو دروازہ کھول کے کودتے اس میں سے ڈرائیور کو کہاں ہوا تھا نہیں تہارت کو جا رہا ہوں پورا منہ پھٹتا گھٹنے پھٹ جاتے یہاں سے اٹھے تو پوری دنیا پھٹ جاتی بیٹھو خاموش تہارت کو جا رہے تھے ایک دن میں بٹھا رہا تھا بچوں کو ارے بڈھے بڈھے بیٹھے ہوئے ہیں تم لوگ چھوٹے کہیں کو تارت کو جا رہے بولے تو میرے کو ہی بول رہا ہو مولانا وہ بڈھے یا گھی کھا کے بیٹھے یہاں ڈالڈے کی جوانی ہے جاتے آتے اب جو اٹھا سمجھ میں آ جاتا ڈالڈے کا دکھ رہا بیٹا ارے بیٹھو رہے بابا کہیں تو ستا رہے ہے تھوڑا وقت میرے پاس اس میں سے آدھا گھنٹہ جڑنے میں لگا دیا کوئی بات سمجھ لو تھوڑی دیر کی واسطے زندگی کے دس سال میں اپنے علاقے میں اسٹوڈنٹس کا امیر تھا بچوں کی نس نس سے واقف اور چالیس سال سے بچوں میں بڑوں میں محنت کر رہا ہوں تمہاری رگ رگ میرے کو سمجھ میں آ جاتی کہ کون سی رگ اب کہاں پھڑک رہی میرے کو دکھتے رہتا مجھ میں بڑے میاں بولے ہسٹری کی چڑیا کا نام ہے میں نہیں جانتا تو ان بچوں نے کہا کہ بڑے میاں تم نے آدھی زندگی بیکار کرے ہو گئی چلے گئی تمہاری نہ کیمسٹری پڑھے نہ ہسٹری پڑھے نہ میتھمیٹکس نہ فزکس مذاق اڑائے تو اللہ میاں کو غصہ آ گیا بیچارہ غریب اپنا پیٹ بھر رہا اس کا مذاق اڑا رہے پیٹ بھرے لوگ کشتی آگے بڑھتے طوفان آ گیا کشتی ہچکولے لینے لگی کبھی ادھر کبھی ادھر ابھی تھوڑی دیر میں الٹ گئی تو ختم ہو گیا مسئلہ اب سارے بچے پریشان جو موجیں آ رہی کبھی اوپر لے جا رہی کشتی کو کبھی نیچے پٹک رہی اب وہ کشتی چلانے والے بڑے میاں پوچھے کہ بچوں تم نے تیرنا بھی سیکھا تھا کہ نہیں سیکھا تھا تو سب کے سورتہ سکھ بولے میں تیرنا سیکھا ابھی کشتی الٹے گی اور میں تیر کر ساحل پر چلے جاؤں گا کنارے پر تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نے فزکس کیمسٹری اور میتھمیٹکس نہیں پڑھنے سے میں نے آدھی زندگی گوا دی ابھی کشتی پلٹے گی نا بیٹا تم پوری زندگی گنوا سب ڈوب کے مر جاؤ گے میں تو چلے جاؤں گا مجھے تو تیرنا آتا میرے پیارے بھائیوں اس دنیا کے سمندر میں ہم نے دنیا کی چاہے کتنی ڈگریاں حاصل کر لی لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کی تیراکی نہیں آئی تو ساری لے کے ڈوبے گا جا کے مرے اس راستے کی تیراکی کے لیے بلایا جا رہا ہے کہ آؤ سنت پہ کیسے چلے سیکھ لو شریعت پر کیسے چلے سیکھ لو ایمانی زندگی کیسے گزارے سیکھ لو بے حیائی کی زندگی کو کیسے چھوڑ دیں یہ سیکھ لو بولو ضروری ہے یا نہیں ہے اگر حضور والی تعلیم نہ ہو تو ساری دنیا کی تعلیم بیکار ہے آؤ یہاں آ کر یہ سیکھ لو تو پھر وہ چیزیں تمہارے کام میں آئیں گی ہم دلی کے نویڈا علاقے میں تھے ابھی جماعت تیویس چوبیس فبروری کو دلی میں عیدگاہ میں بہت بڑا اجتماع ہونے والا ہے وہاں لوگوں نے ہمیں نویڈا کا قصہ سنایا وہاں اسٹوڈینٹ کی اندر بات ہو رہی تھی بڑے بڑے فیکٹریز اور کالجز ہیں دلی کا پاس علاقہ ہے نویڈا جہاں بہت بڑے بڑے فیکٹریز لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک ڈپٹی کمشنر پولیس تھے کیا تھے سن رہے پیچھے والے بھی سن رہے ہیں کچھ لوگ سو رہے تو نہیں تھوڑی دیر سننا تھوڑی دیر سونا جمع تفریق برابر کر کے تو نہیں آئے کوئی ہاسٹل میں ان کا بچہ انجینئرنگ کر رہا تھا اتوار کو کالج میں ہاسٹل میں محنت ہوتی تھی ان کو لا کر مسجد میں جوڑتے سمجھاتے ایک ایک دن کی چوبیس گھنٹے کی یا تین دن کی جماعتوں میں لے جاتے بابا کو پتا چلا تو سارے جماعت والوں کو بلا کے کہنے لگے کہ میرے بچے کو مت لے جاؤ انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے آپ دوستوں کے ساتھ آ جاتا ہے وہ بولے اب اگر تم لوگ جماعت میں لے جائیں گے نا تو میں تم سب کو اندر بند کر دوں گا پہلے ہی ڈپٹی کمشنر تھا ہیں جماعت والوں نے لے جانا چھوڑ دیا لیکن ایک دو ہفتے کے بعد ایک دوست پھر پکڑ کے لا لیا اس کو پھر ان کو اطلاع دے دی کسی نے تو آپ بلا کر جماعت والوں کو ڈانٹنے لگے کہ تم نے پھر میرے بچے کو لے کے اور حماقت میں آ کر غرور کا تکبر کا جملہ کہا تم جانتے ہو میں بچے کو کیوں نہیں بھیجنا چاہتا میں تمہارے جیسا میرے بچے کو بنانا نہیں چاہتا ہوں کبھی کبھی اللہ میں ایک ایک بول کو پکڑ لیتے ہیں ہیں یہود و نصارہ جیسے تو بنانا چاہتے مگر نبی جیسا بنانا نہیں چاہتا ساری محنت حضور کی زندگی پر آنے کی جماعت والا نے چھوڑ دیا وہ بری صحبتوں میں لگ گیا شراب کباب قلم صبح کے ڈپٹی کمشنر صاحب گھر سے نکلتے تو پان پٹی والا بولتا صاحب بچے کو سنبھالو رات میں وہاں تھا آفس میں گئے تو کانسٹیبل اردری بولتے کہ صاحب آپ کا بچہ کہاں برے اڈے کہاں ہر ایک کو عزت نفس ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے آدمی کہہ رہے کہ بھائی بچے کو سنبھالو گھر والوں سے پوچھا ایک ہی بیٹا اکلوتا بیٹا گھر والوں سے پوچھا بچہ کب آتا بولے بارہ بجے کی رات بات آتا آج بولے میں کھولوں گا گھر کا دروازہ آیا تو باپ نے دیکھا تھا کہ نشے میں پیر ٹک نہیں رہا بہت غصہ ہوا رات کو تو خاموش ہو گیا صبح جانے لگا تو ماں باپ دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو اپنے جیب میں سے کھٹکے کا چاقو نکالا اور ماں کو بولا کہ یہ باغ کی طرف اشارہ کر کے یہ بڈھے کو سمجھا دے رات میں بہت چلا رہا تھا اگر زیادہ چلایا تو یہ چاقو اتار دوں گا جماعت میں لے جا رہے تھے تو آنے نہیں دیا اب پریشان سیدھا جماعت والوں کو بلائے بولے با ہمارے بچے کو لے جاؤ جماعت میں مگر پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا تھوڑے دن کے بعد خبر آئی کہ بری صحبتوں میں لگ گیا تھا گولیاں چلی اور انکاؤنٹر کے اندر تیئیس سال کا یہ نوجوان سینے پہ گولی کھا کے مر گیا اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی غصہ آ جاتا ان کے نبی کی بات کے اوپر کچھ ریمارک کرے تو چھ مہینے کے بعد بیٹے کے غم میں ماں مر گئی کروڑا کروڑ روپے کی ایک بلڈنگ ہے اور کروڑا کروڑ روپے کا بینک بیلنس ہے اور ڈپٹی کمشنر صاحب بیٹے اور بیوی کے مرنے کی وجہ سے پاگل ہو گئے میرے پیارے بھائیوں اللہ کے راستے میں نکلتے تو گھر نہیں اجڑتا تھا خسرت دنیا دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی پاگل ہو کے پھر رہے ہوں کوئی پوچھنے والا میں مسجد بار جماعت میں بیٹھا ہوا تھا ہمارے سرکل انسپیکٹر پولیس آئے کہنے لگے واجد بھائی میرے کو جماعت میں جوڑ دو تو بولا رات میں کیا انقلاب آیا خالی بیان سننے کو بلائے تو آنے کو تیار نہیں بیٹھنے کو تیار نہیں تو بولے میں بعد میں بتاؤں گا میں ابھی ایس پی کے پاس جا کر لیو لے کر بیگ لے کر میں آتا ہوں زہر تک کسی جماعت میں مجھے بھیجا دو میں نے سمجھا کوئی دھکا لگ گیا پتا نہیں کیا ہے دنیا کے دھکے لگے تو سیدھا جماعت میں جاتا جانا فیل ہو گئے اب نماز پہ نماز ایگزامینیشن آیا ادھے نماز پوری مسجد بھری بھی رہی ریزلٹ نکل گیا پاس ہو گئے پھر مسجد خالی ہو گئے اپنا تو ایسا ہی دوپہر میں آئے تو میں بولا بھائی کیا بات ہے تو بولے وہ میرے بچے کو جو آپ جماعت میں بھیجے تھے نا ایس ایس والے کو وہ واپس آ گیا کل شام میں ہم جب کلب کو جا رہے تھے نیا بیوی تو وہ دروازے میں کھڑا ہو گیا کہنے لگا میں اپنے ماں باپ کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا تو مجھے شرم آئی چھوٹا سا بچہ پندرہ سال کا جماعت میں جا کے آیا کہہ رہے گا میں اپنے ماں باپ کو جہنم مگر میری بیوی ڈھیر تھی اس کا ہاتھ پکڑ کے ڈھکل دیا گیا چل بڑا ملا بن کے آیا اور ہم کلب چلے گئے رات کو تین بجے میری نیند ہوشار ہوئی تو گھر میں رونے کی آواز آ میں نے بیوی کو اٹھایا کسی کی طبیعت خراب ہے بچے بچیوں میں بولے کچھ نہیں کوئی فرمائش کی تھی کسی نے تم نے اس کی فرمائش پوری نہیں کی تو رات کو روتے بیٹھے بولے ایسی بھی کوئی بات نہیں تو میں نے کہا چلو کون رو رہا ہے گھر میں ہم نے بچیوں کا کمرہ دیکھا سب بچیاں سو رہی ہیں ہم نے بچوں کا کمرہ دیکھا تو وہاں ایک کم ہے جو جماعت میں جا کے آیا آگے بڑھا تو اس کے رونے کی آواز آئی تیسرے کمرے سے میں نے بیوی سے کہا خاموش اور پردہ اٹھا کر میں نے دیکھا تو وہ چھوٹا سا بچہ اللہ کے سامنے زار و قطار رو رہا ہے اور میں نے میرے بچے کی دعا سنی وہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ میں چھوٹا ہوں میرے ماں باپ بڑے ہیں میں چھوٹا بڑوں کو نہیں سمجھا سکتا لیکن اے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں میرے ماں باپ کو سمجھا نہیں آپ نے مجھے اپنے راستے میں نکال کر ہدایت دے دی اے اللہ میرے ماں باپ کو بھی ہدایت دے دے انہیں گناہوں کی زندگی سے بچا لے جہنم سے بچا لے اور روتے روتے میرے بچے نے اللہ میاں سے لڑائی شروع کر دی سرکل صاحب بول رہے اور اس نے یوں کہا کہ اللہ اس ہدایت والی زندگی سے اگر آپ مجھے جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیں تو اے میرے اللہ میرا فیصلہ بھی آپ سن لیجئے کہ جب تک میرے ماں باپ نہیں آئیں گے میں جنت میں نہیں جاؤں گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا میرے پیروں تلے زمین نکل گئی صبح ہوئی تو فجر کو آ رہا تھا تو میں بھی آ گیا اور میں نے طے کر لیا کہ مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے مگر مجھے آندھرا میں مت جوڑنا مہاراشٹرا میں لے جا کر جوڑنا تو میں ان کو امراوتی لے گیا وہاں لے جا کر سی آئی صاحب کو جماعت میں جوڑا اللہ پاک نے ان کو قبول کیا وہ سدھرے تو سارا خاندان سدھر گیا اور وہ سدھرے تو پولیس کے محکومے میں سینکڑوں لوگ سدھر گئے ایک چھوٹا سا بچہ جماعت میں جا کے آ کر ایسا درد لیا کہ کئی خاندانوں کو اللہ نے اس کے لیے قبول کر لیا تم جا کر محنت کرو گے تو پتہ نہیں کہاں کہاں تمہارے اثرات پڑیں گے اندرون میں بیرون میں ہمارے پروفیسر ثناء اللہ صاحب علی گڑھ کے پیرس جا رہے تھے حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہا جاؤ حکومت بھیج رہی پڑھنے لیکن جا کے تبلیغ کا کام کرنا پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز پیرس میں سنڈے کو ہوتی تھی لوگ کہتے تھے آج فرصت نہیں ہے سنڈے اتوار کو جا کے جمعہ پڑے گا پوری مسجدیں بند کام شروع کیا کوئی بڑے مانتے نہیں آتے نہیں دو چھوٹے چھوٹے بچے لگے کام میں اور ان دو بچوں نے پورے پیرس کو ہلا کے رکھ دیا اللہ نے ان سے کام لے لیا بچوں سے جیسے ابو جہل کو مارنے والے دو چھوٹے چھوٹے بچے میرے بھائیوں سمجھو اپنی زندگی کو باطل تمہیں نشانہ بنا کر بیٹھا ہوا اسٹینگن ہے کہ کب تم کو اسلام سے نکال دیں نوجوان باطل کے نشانے پر ہے ذرا چوک ہو گئی میرے بھائیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ذرا چوک ہو گئی تو چوری کرنے والا بن جائے گا ڈاکہ ڈالنے والا بن جائے گا خون کرنے والا بن جائے گا اور اگر اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کا خوف آ گیا تو یہی ڈاکو یہی چور اللہ کے ولی بن جائیں گے کیوں میں بنیں گے کہ نہیں بنیں گے یہ محنت ہر طبقے کے لیے بہت ضروری بہت ضروری بہت ضروری ہے گھر بدل جائیں گے زندگیاں بدل جائیں گی اس وقت سارا باطل یہ چاہتا ہے کہ مسلمان نوجوانوں کو بھٹکا دو تو بڑے بھی بھٹک جائیں گے چھوٹے بھی بھٹک جائیں گے نوجوان ہر قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ریڑھ کی ہڈی میرے بھائیوں یہ امتحان کی جگہ ہے دیکھتے دیکھتے وقت ختم ہوگا امتحان کا تو پرچہ ہاتھ میں سے لے لیا جائے گا اس سے پہلے کہ موت آ جائے میرے بھائیوں ہم سب کو یہ محنت سلیقے سے کرنے کی ضرورت ہے جو میں کرو گے انشاءاللہ ایک کام یہ کہ اپنے اپنے گھروں میں تعلیم شروع کرو فضائل اعمال کی اور منتخب احادیث کی اور ہمت کر کے اپنی اپنی کالجوں میں تعلیم شروع کرو جن بچوں نے غیروں کے کالج میں تعلیم شروع کی غیر غیروں نے نماز پڑھنے کی جگہ ان کے لیے بنا کے دے دی ہے ایسے کئی کالج ہیں ابھی میں شادان کالج کے اندر ڈاکٹروں سے بات کر رہا تھا تو میں نے شاہدان میڈیکل ہاسپٹل کے اندر ایک نماز پڑھنے کی جگہ دیکھی میں نے کہا اتنی بڑی جگہ کہا ہمارے سب بچے محنت کرتے ہیں اس لیے انتظامیہ نے ہمیں نماز پڑھنے کی جگہ دے دی ہے میرے بھائیو دنیا تو مقدر کی اللہ دے دے گا بولو دے گا کہ نہیں دے گا کتنے ڈگری ہولڈر ہیں میرے بھائیو کچھ نہیں بہت پریشان آپ حیدرآباد آؤ گے رات کو آٹو میں بیٹھے بولے بھائی صاحب کیا نام ہے تو بولے فلاں نام ارے بیٹا اتنی رات کو سردی میں آٹو کیوں چلا رہے تو بولے ہمارے ابا چلے گئے بھائیوں کی ذمہ داری ہے میں نے کہا کچھ پڑھے لکھے بھی تھے کہنے لگا میں ایم اے کر چکا ہوں لیکن کئی نوکری نہیں ملتی تو رات کو اندھیرے میں آٹو چلا کر میری ماں بہنوں کو کھلاتا ہوں ڈگری ہے لیکن کچھ نہیں ہے پوری ڈگری حاصل ہونے کے بعد ایک اسکرو لوز ہو گیا تو نہ کپڑوں کا ہوش نہ کھانوں کا ہوش نہ رہنے کا ننگے پھیرے پاگل ہو گئے بولے یہ بہت بڑے پی ایچ ڈی تھے اور تھوڑے دن ہوتا تو یہ ملک کے بڑے سائنسدان ہوتے تھے اب سڑکوں پہ چائے کی پتی کھا لیتے پھر رہے ہیں کچھ بول سکتے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ ہوگا کیا کئی انگوٹا چاپ میں جو بہت کما رہے ہیں دستخط کرنے نہیں آتا وہ بلڈر اگوڑا چھاپ کے پاس دس دس انجینئر نوکری کر رہے ہیں وہ بلڈر ہے اس کے پاس دس انجینئر کام کر رہے ہیں اگوڑا چھاپ اللہ کی قدرت کے تماشے دنیا میں نظر آتے ہیں اس کے لیے اس کام کو سیکھنے کے لیے میرے بھائیوں ابھی سمر ویکیشن سے زیادہ اچھا زمانہ کوئی نہیں ہے چھٹیوں کا زمانہ تو اللہ کے لیے دے دو کیوں دے دو گے سڑی گلی چیز اللہ کے نام پہ اچھی اچھی اپنے اپنے بابا کے نام پہ چھٹیاں سڑی گلی میں چڑھا گلا ہی دے دو اللہ کے نام پہ نوجوانوں نے ساری دنیا میں تہلکا مچا دیا ہے اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں بہت کام لیا ہے جیسے طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام لیا تھا اور محمد ابن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام لیا تھا اس ملک میں آنے والا نوجوان سولہ سال کی عمر کا تھا کتنی عمر کا ہندوستان جس نے فتح کیا ہے ابھی ہمارے سولہ سال والے کو تو اچھا یاد بھی یاد نہیں ہے محمد بن قاسم نے یہ ملک فتح کر لیا ہے سولہ سال میں اور اس سے آگے بڑھے تو سولہ سال میں تہارت بھی لینے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اللہ کچھ معلوم نہیں جس کو پوچھے گشت میں تو تہارت نہیں ہے تہارت نہیں ہے مسلمانوں کا پورا فیوز اڑا ہوا ہے کیا یہ گاؤں میں ہر ایک کو تہارت نہیں ہے فیوز اڑ گیا تو نہ لائٹ آتی نہ پنکھا آتا نہ کولر نہ گری اب تہارت اڑ گئی تو نہ اللہ کا نام لیتا نہ قرآن پڑھ سکتا نہ نماز فیوز اڑا ہوا ہے پورا کا پورا پیشاب کو میرے بھائیوں بے احتیاطی کے ساتھ کرنا خبر میں عذاب دلاتا ہے عذاب احتیاط کرو احتیاط بیل کی طرح مت کرنا پیشاب ایک بہت بڑا آرٹسٹ تھا ایک بیل چلتے چلتے کر دیا کرتے تو ریتی کے اندر چلتے چلتے کرا تو بیل کے جیسا بنتا نہیں بنتا کبھی ادھر پاؤں ڈالا بیل کبھی ادھر پاؤں ڈالا بیل بن جاتی اب وہ آرٹسٹ کھڑے کے دیکھ رہا یہ گاؤں میں کون سا آرٹسٹ ہے جو اتنا اچھا ڈیزائن زمین پہ ڈالا تو ایسے ڈیزائنر نہ کو ڈالو احتیاط سے تہارت کرو ایک خطرہ پیشاب کا میرے بھائیوں آگ خبر میں جلا دے گا بہت احتیاط کی ضرورت چھٹیوں کے زمانے میں اللہ کے راستے میں نکل کر اگر آپ نے دین سیکھ لیا تو آج تو آپ سرول میں بیٹھے ہیں پتہ نہیں کل کون امریکہ میں ہوگا کون یورپ میں ہوگا کون سعودیہ اور کویت میں ہوگا اور کون آسٹریلیا میں ہوگا اگر یہاں سیکھ کے چلے گئے تو پوری دنیا میں خدا تم سے کام لے لے گا بول سکتے کہ یہ بیٹھنے والے کہاں کہاں جائیں گے کتنوں کو دیکھا کہ بیٹھے تھے یہاں اور اب کہاں ہے تو بولے فلاں جگہ سے بات کر رہا ہوں میں فلاں علاقے میں ہوں ساری دنیا آپ سے فائدہ اٹھا رہی ہے حتیٰ کہ دنیا کی ہر جماعت مسلمانوں نوجوانوں سے فائدہ اٹھاتی ہے کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے ہیں کہ وہ اپنے نوجوانوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں ہم یہود و نصارہ کو فائدہ پہنچا دیں میرے بھائیوں باطل کیسی محنت کر رہا ہے میں تم کو سناؤں تو خون کے آنسو رو گے خون کے آنسو اب انگلینڈ کے اللہ بخش صاحب میرے ساتھ تھے جماعت میں مسجد میں ساتھی تھے انگلینڈ کے بھائی داؤد اسماعیل وغیرہ میں بہار گیا کے اندر کام کر رہا تھا اللہ بخش نے جو تاثرات سنائے تو میرے روم کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے کہ مکے اور مدینے سے عرب نوجوان پڑھنے کے لیے ہمارے یہاں آکسفورڈ آتے ہیں لندن میں ایسی محنت کر کے رکھے ہیں کہ وہ نوجوان عرب مالدار آئے تو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے کے لیے کالج کا عملہ جاتا ہے وہ تو پریشان تھا کہ میں اتر کے کہاں جاؤں لوگ ہاتھ ہلاتے ہیں کارڈ بتاتے ہیں آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں یہ آپ کے لیے بنگلہ ہے یہ آپ کے لیے ٹیوشن ہے کل آ کر آپ کو ایڈمیشن دلا دیں گے وہ ان کے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے ایڈمیشن کے بعد جو اس کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے ہیں ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا تو یہودی کہتا ہے یار تم مسلمان ہو نماز کا ٹائم ہو گیا نا تو عرب نوجوان تو اور شرمندہ ہو جاتا ہے یہودی میرے تھوڑے دن ایسے ہی اس کے اوپر اثر انداز ہوئے پھر کہتے ہیں بھائی یہ قرآن پاک جو ہے یہ اچھا تو یہ بولو کہ اگر کوئی آدمی کسی کا بایوگرافی لکھے تو کیسے لکھتا ہے تو بولے پہلے پیدائش پھر بچپن تعلیم شادی کاروبار تو بولے یہ قرآن پاک میں موسا علیہ السلام کا واقعہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر ایسا چیدہ چیدہ کیوں لکھا ہوا ہے بندہ اتنا اچھا لکھتا آرڈر میں تو اللہ کی کتاب میں اللہ کو نہیں آتا تھا کیا لکھنا کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی وہ پارے میں انتیس پاروں میں ذکر کر دیا اب قرآن پر شک پیدا کر دیا گیا کام سے کالج کے اندر سنڈے کو ٹی وی ایجوکیشن شو ہوتا ہے جس میں سیٹنگ ارینجمنٹس ایسے ہے کہ ایک نوجوان لڑکی ایک نوجوان لڑکے کے بازو بیٹھتی ہے اور ایڈورٹائزمنٹ پر ایسے ننگے ناچ بتائے جاتے ہیں مختلف چیزوں کے کہ ان دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے عرب نوجوان اور وہ یہودی بچی ہے یہ کہتا ہے کب بھی گی کہتی ہے سنڈے کو مجھے فرصت ہے آ جاؤ کہاں تو بولے میں سنڈے کے دن چک جاتی ہوں میرا پادری بہت اچھا ہے تم پرمیشن لوگے تو مجھے چھوڑ دے گا اپن دونوں مل کے گھومیں گے میرے بھائیوں ہم نے محنت نہیں کی تو یہ عرب نوجوان مسجد کو نہیں آ سکا لیکن انگلینڈ کے چرچوں کے پاس کئی نوجوان عرب کھڑے ہوئے رہتے ہیں اپنی گرل فرینڈ کے لیے چرچ پہ کھڑا ہوا ہے اس نے آ کے ہاتھ ہلایا کہا اندر آ جاؤ پوچھ لو میرا پادری بہت اچھا ہے اندر گئے تو پادری نے کہا کہ تمہارے باپ دادا صحابہ میں طاقت کی تلوار کی تو ساری دنیا ان کے زیر ہوئی آج طاقت ہمارے پاس ہے ساری دنیا ہمارے زیر ہو رہی ہے تم بچی کو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ مگر وہ عیسائیت نہیں چھوڑے گی اور تم اسلام مت چھوڑنا اور یہی بچی مکے و مدینے میں آ کر سارے گھرانے کو اسلام کھوکھلا کر رہی دشمن کہاں تک جا رہا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں وہ نبی جنہوں نے قربانیاں دی جنہوں نے اپنوں کو اللہ کے راستے میں شہید کروا دیا اس نبی کا کام کرنے کو تیار نہیں اور دشمنوں کا کام کرنے کو تیار ہے ایسی ایسی اسکیمیں دشمنوں کی ہیں نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے ہیڈ بنائی تاکہ سجدہ نہ کر سکیں ٹائٹ پینٹ پہنایا تاکہ آپ تہارت نہ لے سکیں ایلیفینٹ باٹم بنایا اس لیے کہ آپ ٹکنے سے نیچے مردوں کے لیے ایلیفینٹ باٹم اور بچیوں کے لیے منی اسکرٹ ان کو گھٹنے سے اوپر کر دیا تم کو ٹکنے سے نیچے کر دیا کہ تم نبی کی زندگی پہ نہ آنے پاؤ یہ دشمن کی اسکیم ہے مرد ٹکنے سے نیچے پہنتا ہے عورتیں گھٹنے سے اوپر میں غلط بول رہا ہوں دشمن اسکیم بنا رہا ہے اور ہم اس کی اسکیم میں ساتھ دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے ہمارے خاطر کتنی قربانیاں دی میرے بھائیوں ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ حضور نے فرمایا کہ ام سلمہ آج ایک ایسا فرشتہ آنے والا ہے مجھ سے ملنے کے لیے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا دروازے پر پہرا کرنا کسی کو مت اندر آنے دینا اللہ کے نبی مبارک میں ہیں ام سلمہ باہر ہیں اتنے میں چھوٹا سا بچہ حضرت حسین آئے نانی نے روکا کہ ٹھہرو تو چکانی دے کر پیروں کے پیچھے سے بھاگ کے اندر گھس گئے اللہ کے نبی کے پاس حضرت ام سلمہ گھبرا گئی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ آج ایسا فرشتہ آ رہا ہے تو اس سے پہلے کبھی نہیں آئے گا اور اندر دیکھا تو نواسے اور نانا دونوں ایک دوسرے کو پیار چمکار کر رہے ہیں ام سلمہ اطمینان سے بیٹھ گئی دیکھا کہ اللہ کے نبی ہچکیاں مار مار کر رو رہے تھے حضور کے رونے کی آواز پر ام سلمہ گئی کہنے لگی میرے ماں باپ آپ پہ قربان کیا ہوا ابھی تو آپ بچے سے کھیل رہے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ام سلمہ جو فرشتہ آج آیا تھا اس نے یہ مجھے خبر دی ہے کہ جب میں حسین کے گلے کو پیار لے رہا تھا تو اس فرشتے نے مجھ سے کہا کہ جس نوازے کے گلے پر آپ کے مبارک کھوٹ لگ رہے ہیں آپ کی امت اسی نوازے کا گلا کاٹے نیزے پر حضرت حسین کے سر کو رکھ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالات کے باوجود دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے نوازوں کی شہادت کے بغیر ان کو آخرت کے درجے نہیں ملتے تو میں شہید ہونے کو تیار ہوں میرے میرے نوازوں کو شہادت کے بعد وہ مراتب دے دے لیکن اے میرے اللہ میری امت جو میرے نوازے کو شہید کرے گی یہ جہنم میں جائے میں اس پہ راضی نہیں ان کی مغفرت فرما دے ہے کوئی دنیا میں ایسا نہیں اس کے لیے میرے بھائیوں علاقے وار حلقے بناؤ بنا کر تشکیل کو قابو میں لاؤ ہر کالج سے جماعتیں بننی چاہیے ہر علاقے سے جماعتیں بننی چاہیے اتنا بڑا مجمع ہے کہ ہم ایک ایک کا نام لے نہیں سکتے اس لیے حلقے بنا کر بیٹھو اور بیٹھ کر اپنی جماعتیں خود بناؤ اگر چکانی دے کر چلے جاؤ گے کہاں تک جاؤ گے وہ حضرت مجذوب کو بادشاہ نے سونے کا تاج دے دیا ہیرے جواہر سونا چاندی راستے سے جا رہے تھے کرتے کے دامن میں رکھ کے تو ایک چور اچکا نے دیکھا ارے یہ اللہ والے کے گود میں سونے کا تاج ہیرے اتنے قیمتی ذرا چانس ملا جھپاٹا مار کے لے کے تاج بھاگنے لگا وہ ادھر بھاگ رہا حضرت مسجد ادھر بھاگنے لگے ارے لوگوں نے کہا جیسا نام ویسا کام ارے ادھر جا رہا تمہارا تاج لے کے وہ ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے لوگ بولے مجذوب کیا ہے یہ تو بھاگتے بھاگتے بھاگتے جا کے شہر کے خبرستان میں بیٹھ کے جاتے ہو لے بولے انہیں ادھر بھاگا تم یہاں آ کے بیٹھ گئے تو بولے بھاگنے تو کتنا بھاگے گا ایک نہ ایک دن آیا تو کر لیتا ہوں اب اگر جماعتیں بنانے کے بعد بھاگو گے نا بھاگو کہاں تک بھاگتے ایک نہ ایک دن میں بھی وہیں جا کے بیٹھتا ہوں آتے نہیں آتے وہاں نہیں آئے تو بھی لاتے پکڑ بولے سب بنائیں گے انشاءاللہ جماعتیں کیا طرف سے اٹھیں گے بتاؤ بھائی کوئی سمجھدار آدمی ہے کہ تمہارے اندر یہ سب میرے جیسی ہے کیا ترتیب کرنی چاہیے کرنول والوں کو الگ نندیال والوں کو الگ کرنا چاہیے یہ تشکیل کیسے قابو میں لائیں ان کی یہ حلقے بنا لے کر بیٹھ کے یہ کنویں سے لکھ کے نام ارے تو اس میں تو سیرول کا بھی ہوگا کرنول کا بھی ہوگا الگ کر لیں گے اب کیسے کریں گے تم لوگ کر سکتے ہیں نام اور اچھا ایک منٹ ٹھہرو دیکھو قابو میں نہیں آئے گا میں ابھی بمبئی کے اسٹوڈنٹس کے جوڑ میں کر رہا تھا قابو میں نہیں آ سکا تم جیسا بول رہے ویسا قابو میں آنا اچھا کم سے کم دس آدمی نام لکھنے والے کھڑے ہو جاؤ ذرا آپ بیٹھ جاؤ ابھی میں کھاؤ یہ دس آدمی کھڑے ہو جاؤ قلم کاپی لے کر اپنا کاغذ کتنے ہو گئے گنو ایک دو تین ایک ایک لائن کے اندر تین تین کو ڈالو اور یہاں بیچ میں چار کو ڈالو ایک میرے پاس اور تین ادھر ذرا اپنے اپنے اسپاٹ پر چلے جاؤ او بھائی کہاں جا رہے تم کھیل کر رہے ہم دیوانے پاگل ہیں اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے کبھی کبھی بریک لگانا پڑتا نہیں تو ایک تو سب اٹھتے یہ بہت گھٹ بریک آتا میں ہاں، اب ایک منٹ بھائی ہاتھا ہلانے سے نہیں پاوا ہلاؤ بول رہا ہوں چلے گئے سب اپنی جگہ پہ اچھی بات ہے ذرا ایک منٹ سنو آپ ذرا بیٹھ جاؤ تھوڑا ایک منٹ جو فائنل میں ہیں وہ پہلے چار چار مہینوں کے ارادے کریں اور جو سیمی فائنل تک آ گئے ہیں وہ چلے کا ارادہ کریں فائنل والے کتنے ہاتھ تو اٹھاؤ فائنل والے ہیں چلو بیٹا اپنے اپنے نام کھڑے رہ کے لکھاؤ چار چار مہینے کے جلدی کرو یار دیر مت کرو تھوڑے پیچھے بولو تھوڑے سامنے بولو بیان میں کر دوں پانی تم لوگ پیور اللہ تمہارے حالت بے رحم بے رحم رحم کا جی، ہاں مل کا پانی میرے کو پلانا تھا مل بہت <laughs> جلدی جلدی سے لکھو بھائی فائنل والے چار مہینے اور سمی فائنل والے چلے کا نام جلدی سے دے دو اب جو بڑے بڑے لوگ آئے تھے نا کالج میں ان کو بھی ایڈمیشن دلا ہوئی ان کو بھی ڈونیشن لے ان سے بھی ہم چار چار مہینے کا بڑے لوگوں سے ڈونیشن جاؤ بولے تو جو نہیں جا رہے تھے نا ان کو ایڈمیشن دلا کے ڈونیشن لے لو ان کا چلو جلدی جلدی سے لکھو اور لوگوں کو کھڑا کروں کیا ایک آدمی باہر مت جاؤ وہ وائٹ کرتا پیجامہ پلٹ بھائی پلٹ ادھر آ جاؤ ایک بھی جائے گا نا تو باہر پہرے دار اور بھی ہے میرے ساتھ میں نظر نہیں آ رہے چھوڑ دوں گا ایک آدمی چلو جلدی جلدی سے تشکیل کرو یار پورے مجمے میں ایک کا نام بھی نہیں چھوٹے نام لکھو مقام لکھو کلاس لکھو نام لکھو مقام لکھو کلاس لکھو کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں سمر ویکیشن سبھی آنے والے ہیں ایک بچہ بھی بغیر تشکیل کے نہ اڑے ابھی دعا کروں گا دعا ہاں، ہاں، ہاں۔ شارٹ اینڈ سویٹ دعا کر دیں گے جو لکھائے سو بیٹھ جاؤ جو لکھائے سو بیٹھ جاؤ اگر تشکیل کرنے کے واسطے جانا ہے تو مینڈک کے جیسا پھدک کے جاؤ گھوڑے کے جیسا کھڑے رہے کہ مت جاؤ ادھر سے ادھر ایسا کے چلے جاؤ آگے سب نام آگے یا کوئی بلاک مارکیٹ میں اپنے آپ کو بچا لیا یہ مشورے سے کیا یہ لوگ وہ بات سننے کو جانا ہے کچھ معلوم ہے یا جو تخت پہ بات ہو رہی ہے پکی بات ہے یا ہاں۔ اچھی جانے کا تہوار وہاں پہ ہاں۔ پورے مجمع میں جا کر ڈسٹرب کرنا اور یہاں سے اٹھ کے جاتے وقت آدھے اندر جاتے آدھے باہر جاتے باہر جانے والوں کو تم پکڑتے اور وہاں جانا ہے بول رہے نا چھوڑ دو میں کتنے جاتے اس میں سے تھرٹی پرسینٹ ادھر سیونٹی پرسینٹ پورے ہی پلین لینڈنگ کے وقت مارتا نہیں چکر یہ پورے چکر مارتے اچھی بات ہے تشکیل والو تشکیل ہو گئی تو مجھے بتاؤ اور کوئی بچ گئے کیا پوچھو نا جو جان مال اللہ کے راستے میں لگے خدا برکت دے گا کوئی نوجوان اپنے اپنا نام نہ لکھائے اچھی بات ہے بیٹھو دعا کر لیں گے بیٹھ جاؤ آ جاؤ بیٹھو دعا کر لیں گے ہو گئی تشکیل ایک ایک کے پاس کتنے کتنے نام آئے ذرا ٹوٹل بولو دس آدمی کے پاس کتنے کتنے نام آئے ٹوٹل بولو ہر ایک کے پاس بائیس اور دوسروں کے پاس لگ بھگ چار سو پانچ سو کا مجمع ہی ہے ارے بولو ہے کہ نہیں ہے تو پھر خالی دو سو نام آئے دس کے پاس بائیس بائیس بولو اچھا باقی لوگ تو فکر کریں گے انشاءاللہ دو باتیں سن لو ایک یہ کہ جب تک اللہ کے راستے میں نہیں نکلے اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھ پانچ منٹ مشورے میں بیٹھا کرو اور اپنے ہفتہ واری گشت کیا کرو کریں گے انشاءاللہ اور اللہ چھٹی دے تو تین دن جاؤ نہ دے تو دو دن جاؤ جائیں گے انشاءاللہ کہ جتنے لوگ تشکیل کریں یہ پرچیاں یہاں لا کے آپ دیں گے نہیں تو کرتے میں رکھ کے دھوبی کو ڈالیں گے پور پورے کہاں ہے بولے بورے ارے آج ہی کرتا دھوبی ڈالا تھا پورے ناما دھل کے آ گئے ماشاء اللہ دس پرچیاں یہاں گن کے بتاؤ میرے کو ذرا یہ استعمال نہیں کرے کہ ڈاؤن ڈاؤن ہو جاتے دیکھو اس وقت بہت اہم بات بہت بڑے بزرگ کر رہے وہاں پہ تو ان کی بات جا کے بیٹھ کے خاموش سنیں گے انشاءاللہ نہ ادھر ادھر گھومیں گے انشاءاللہ بیٹھیں گے بھروسہ کروں اچھی بات ہے چلو مسلمان ہے بھروسہ کر لیتا ہوں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم اللہ تو ان نوجوانوں کو قبول فرما ان کے ماں باپ کو قبول فرما ان کے بھائی بہنوں کو قبول فرما ان کے خاندانوں کو قبول فرما اللہ ان کو ہٹکنے بھٹکنے سے بچا لے باطل سے بچا بے چینی سے بچا اللہ ان کو سچا پکا مسلمان بنا دے اللہ جس خوشی خوشی انہوں نے نام لکھائے اللہ ان سب کو اپنے راستے میں قبول فرمائے دیہاتوں علاقوں بستیوں گھروں میں کام کی شکلیں بنا دے اے اللہ اپنے کرم اپنے فضل سے اس جوڑ کو قبول فرما وہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلا علیہ وصحابہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ذرا ایک طرف سے نکلو ذرا ایک دو منٹ بیٹھ اب نہیں بیٹھتے کوئی بھائی کھڑے کھڑے بھی کام کام کر ابھی جو ہے انٹرمیڈیٹ کے جماعتیں ہیں انٹر کے جو جماعتیں ہیں اس کا انٹر ہو گیا اب اس کا انٹر ہو گیا وہ ناموں کا سفر کچھ کرو خالی اعلان سے کیا پوچھ آدھا آدھا انٹر کی جماعتوں کا جو ایگزام کا ڈیٹ ہے ختم ہونے کا وہ انیس مارچ ہے انیس مارچ کو انٹر کے ایگزام ختم ہوئے اور چھ اپریل کو ٹینتھ کلاس کے ایگزام ختم ہوئے اور بارہ اپریل تک پورے ڈگری والوں کے ایگزام ختم ہوئے تھے یہ تاریخ یاد رکھے ان تاریخوں میں جماعت نکالنا اور بی ٹیک کے میرے پاس چیف اور ایم ٹیک جو ہے میرے سیکنڈری کے اندر ختم ہوئے تاریخ کے اندر تشکیل کریں اسٹوڈنٹ سے